أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرحمن الرحيم है दिमाग के जरिए सोच रहे हैं तंदुरुस्ती जो है हमारे जिंदगी में वो सबसे बड़ी नेमत है तंदुरुस्ती का मिल जाना एक इंसान हमको मिला था वो कह रहा था कि अल्लाह ने जो है جو مجھے نعمتیں دی تھی اس میں سے تین نعمتیں کم ہو گئی کتنی نعمتیں تین نعمتیں سوچنے پڑ گئے تھے کون سی تین نعمتیں تھیں وہ انسان ہمارے سامنے بات کرنے کے لیے بیٹھا تو اس نے ایک پانی لیا پانی کی بوتل اپنے سامنے اور چاکلیٹ چاکلیٹ کٹنی مٹی میں چاکلیٹ ہوتی ہے وہ رکھتی اور اس کی زبان سے اس کے منہ سے باتیں نکل نہیں رہی تھی آواز نہیں آ رہی ایک دم دھیمی آواز بولنا چاہتا ہے لیکن بول نہیں پاتا تو اس نے چاکلیٹ لی اور زبان پر رکھی پانی کی بوتل کا ڈکن کھولا اور پیا اور پھر بولنے لگا پھر پانی لیتا ہے پھر پیتا ہے پھر بولتا ہے تو اس نے بولتے بولتے یوں کہا ہاں، کہ مجھے زبان کے پاس ایک چھوٹا سا کنسی ہوا اس کا آپریشن کیا گیا وہ آپریشن کرنے کے بعد مجھے جو تکلیف شروع ہوئی ایک چھوٹا سا رائے کا دانا جو ہوتا ہے کا دانا اس کے بعد اس کا آپریشن ہوا اس کے بعد میں بولنا چاہتا ہوں بول نہیں سکتا یہ نعمت چلی گئی اور میری زبان کے اوپر جو جواب آ رہا ہے اس وقت جو میں بول رہا ہوں نا آپ کے سامنے جو بات چیت کر رہا ہوں وہ زبان کے اوپر جو آنے کی وجہ سے کر رہا کہ وہ ختم ہو گئے کتنے میں چھوٹا سا آپریشن کی وجہ سے جس کی وجہ سے میں بول نہیں پاتا اور یہ آپریشن کرنے کی وجہ سے یہ زبان کے اوپر اگر آپ اتنی ساری تیکھی مرچ لا کر رکھ دو تو مجھے پتا نہیں چلتا کہ تیکھا ہے زبان کے اوپر جو ذائقے مجھے رکھتے تھے وہ ختم ہوئے اس کی وجہ سے ناک کے خوشبو آتی تھی وہ خوشبو بھی مجھے نہیں آتی तुम चाहे रू बुलाकर मेरे सामने पूरी की पूरी बोतल मेरे हाथ में डाल दो या फिर बदबू डाल दो मेरे नाक में नहीं आए ये नमत है तंदुरुस्ती का मिल जाना यमुना की बहुत बड़ी नहमत है इसीलिए कहा गया कि तंदुरुस्ती को गनीमत समझो इससे पहले पहले की बीमारी आ जाए اللہ کی نعمتیں جو اللہ نے ہم سب کو دی ہیں وہ نعمتیں اللہ رب العزت نے ہم سب کو فرمائی وہ نعمتیں انسان ذرا سوچے ایک انسان کو پیٹ میں درد ہو جاتا ہے تھوڑا سا اسٹون جو پتری کی بیماری ہوتی ہے نا چھوٹی سی چار ایم ایم پانچ ایم ایم کہ انسان جو ہے بے قرار ہو جاتا ہے سویا ہوا ہے تو ادھر کروٹ ہے ادھر کروٹ ہے کہ کیا ہوا کہ پیٹ میں درد شروع ہو گیا ایک چھوٹی سی بیماری کے اندر انسان جو ہے تڑپ جاتا ہے اس اللہ کو پہچاننا اس اللہ کی طاقت کو سمجھنا اس اللہ کی قدرت کو سمجھنا کون اللہ جس اللہ نے مجھے پیدا ہے یہ میرا وجود ہی کچھ نہیں تھا جس نے ماں کے پیٹ کے اندر تین تین یہ پوتریوں کے اندر مجھے جو میں صحیح شادی رکھا اور اس کے بعد جو ہے مجھے پیدا کرنا اللہ کو پہچاننا یعنی سلمان مجھے ساری نعمتیں فرمائی پیدا ہوتے ہوئے پیدا ہوتا ہے انسان سب سے پہلے فرمایا اس کو ساری نعمتیں مل جائے اللہ ہاتھ دے دیتے ہیں اللہ کان دے دیتے ہیں اللہ پاؤں دے دیتے ہیں اللہ زبان دے دیتے ہیں اور اس کا نظام جو ہے وہاں پورا چلاتے ہیں جب پیدا نہیں ہوا تھا اس کی غذا اللہ رب العزت ماں کے پیٹ کے اندر اس کو پہنچاتے ہیں ناپا خون کے کچرے کے ذریعے اللہ رب العزت اس کی روزی کا انتظام کرتے ہیں اور کیسا نظام اس کی ناک کے ذریعے اللہ غذا پہنچا رہے کس سے پہنچا رہے سے اور جیسے ہی دنیا کے اندر وہ بچہ آتا ہے ساری نعمتیں ملتی ہیں لیکن اللہ داد نہیں دیتے داد دیتے اب اللہ اس کا انتظام کہاں کرتے ہیں کہ ماں کے ذریعے اس کا نظام چلاتے ہیں ماں کی چھاتی کا دودھ اللہ العزت اس کا نظام بناتے ہیں داد ہوتے تو بھی ہو جاتا اور جیسے ہی دنیا کے اندر بچہ آتا ہے مسلمان کے گھر کے اندر پیدا ہوا ایمان والے گھر کے اندر پیدا ہوا جس کی وجہ سے اس کو سب سے پہلے جو کلمات دانے کان میں لیے جاتے ہیں وہ سب سے پہلے اللہ اکبر اللہ اکبر جس کو یہی کہا جاتا ہے کہ سب کچھ چھوٹا ہے سب کچھ کچھ نہیں ہے ایک اللہ ہے وہ سب سے بڑے اللہ بڑے ہیں اللہ کی طاقت بڑی ہے اس کو پہلے کن سبق سکھایا گیا پہلے سب سے بڑے کون اللہ اللہ سب سے بڑے باقی سب کچھ چھوڑا उसके काम में कही जाती है और उसको समझाया जाता है कि तुझे दुनिया के अंदर आने का मकसद उसको समझाया जाता है कि दुनिया के अंदर क्यों आया कला ہم سب کو یہ میں سب سے بڑی نعمت ہم مسلمان ہیں ہم ایمان والے ہیں ہمیں کلمہ دیا ہے اور کلمہ کیا ہے سب سے صفات پر یقین دنیا کے اندر جو بھی کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کر رہے ہیں جتنا پیچھے کچھ ہو گیا وہ کس نے کیا اللہ نے کیا اور آئندہ جتنا بھی کچھ ہونے والا ہے وہ اللہ رب العزت کریں گے اللہ رب العزت اپنی مرضی سے کرتے ہیں جس کو کوئی بھی چیز کرنے کے لیے کسی کے مشورے کرنے کی ضرورت نہیں ہے کسی کی رائے لینے کی ضرورت نہیں ہے اس کو کوئی پلان بنانے کی ضرورت نہیں ہے وہ اکیلا ہے تہ تنہا ہے وہ پہلے سے ہے ابھی تک رہے گا اور وہ جو بھی کچھ کرنا چاہے جہاں کرنا چاہے جیسا کرنا چاہے وہ کر کے بتاتا ہے وہ کن پر کن کا مالک ہے اس کا ارادہ ہی وجود ہے وہ ہر عیب سے پاک ہے اس کا کوئی شریک نہیں اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا اس اللہ کو پہچان इसने बड़ी बड़ी मखलूकों को भी पैदा किया और उसने छोटी सी छोटी मखलूक को भी पैदा किया है चीटी इतनी छोटी मखलूक लेकिन घरों के अंदर अगर चाशनी या शकर या गुड़ تھوڑا سا کی جائے اللہ نے ایسی اس کے اندر سننے کی طاقت کہ ساری دنیا جمع نہیں ہو جاتی یہ کون ہے دیش کے دن میں بات ڈال رہا ہے چھوٹی چوٹی کے اندر کی جائے ہاں کا انتظام ہم نے کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج ناراض کروائیے سلام و سلام کے ساتھ آپ جا رہے ہیں اور چوتھے آسمان پر پہنچے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مخلوق کو دیکھا جس کے پر کتنے نامے تھے نہ جس کا رول نظر آتا تھا نہ جس کا آخر نظر آتا تھا اتنے نام بہت بڑے وہاں لوگ دیش کا عمل نظر آ رہے کا آتی نظر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام وسلام سے پوچھا کہ جبرائیل یہ کیا مخلوق ہے اتنی بڑی جس کے قد اتنے ہے جس کا ابو نظر آ رہا ہے جس کا ہاتھی نظر آ رہا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام وسلام نے فرمایا میں نبی نبی نبی علیہ علیہ علیہ وسلام وسلام سے سے سے سے یعنی جب میں میں والا دنیا کے کے اندر تھے تو اللہ اللہ کا کا پیغام کام سب لے کر آج تک تک آپ پہنچا رہا تب تب जिसके कर इतने नामे वो तो नामे आप जानता हूँ आप जानते हैं वो आपका रवि जी जानते इतनी बड़ी अब इस मखलूक को पैदा करने वाला इतनी बड़ी मखलूक तो मखलूक को पैदा करने वाला कितना बड़ा होगा Is Allah pakai jannah. Ya Allah yang punya bahagia. La ilaha illallah. La ilaha illallah क्या बुरा निश्चय कि کرتا کرتا ہے کون کرنا ایک کہ اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا کہ کا مالک بھی اللہ ہے نقصان کا مالک بھی اللہ ہے عزت کا مالک بھی اللہ ہے ذلت کا مالک بھی اللہ ہے راحت بھی وہی اللہ دیتا ہے پریشانی بھی اللہ ہی دیتا ہے بلندی بھی اللہ ہی دیتا ہے بستی بھی اللہ ہی دیتا ہے بیماری بھی اللہ ہی دیتا ہے شفا بھی اللہ ہی دیتا ہے کامیاب بھی وہی کرتا ہے ناکام بھی وہی کرتا ہے سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے اللہ سب کچھ کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے اور مخلوق جو ہے اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا کہ اللہ کی ذات و صفات کا یقین آ اس کو اپنے دلوں کی گہرائیوں تک اتارنا اس کو کہتے ہیں مطلب کے اندر جب ہم پڑھنے گئے تھے تو سب سے پہلے کیا پڑھایا گیا آمن تو بھی کہ ایمان لائے میں اللہ پر اللہ کو کسی نے دیکھا نہیں لیکن وہ ہے ہر جگہ اللہ پر ایمان اللہ اور ہمارا سب جس کو کامیاب کرنا چاہے اس کو کوئی ناکام نہیں کر سکتا کو عزت دینا چاہے اس کو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا اور جس کو بچانا چاہے اس کو کوئی مار نہیں سکتا ابراہیم علی صلاح و سلام کو جب نمرود نے آگ جلائی اور اس آگ کے شعلے بڑھ رہے ہیں لیکن اس کے اندر ڈالا لیکن اللہ نے جب بچانے کا نظام کیا تو کہ وہی آپ کے گلزار بن گئے سلامتی والی بن گئی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اور گھر کے اندر جب چھپے ہیں دشمن وہاں پہنچ گئے ہیں لیکن اللہ جب بچانے کا نظام شروع کرتا ہے تو پھر اس کو کوئی مار نہیں سکتا کیا ہوا کہ ایک کبوتری ہے جو ہے اسی اس کے اندر جو ہے اس نے انڈے دے دیے اور اس کے اندر بیٹھی دی اور گار کے منہ کے اوپر فرمایا کہ مکڑی نے سے تن دیا اللہ نظام چلا مطلب دیکھا گیا کہ مکڑی نے ڈالا کہاں ہوا ہے اور کبوتری نے انڈا دے کر کبوتری اس کو بیٹھی ہوئی تو یہ سمجھے کہ اس کے اندر کون جا سکتا ہے اگر گیا ہوتا تو مکڑی کا ڈالا تو ٹوٹ گیا ہوتا اور کبوتر اندر بھی نہیں ہوتا وہ ٹوٹ گیا ہوتا کس نے چلایا کہ جب بچانے کا نظام اللہ چلاتا ہے تو اللہ جو اس کو بچا کر بتایا ایمان لا الہ الا اللہ ایک إيه اللہ کی طرف صفات کا یقین اپنی زندگیوں میں پیدا کرنا دلوں کی گہرائیوں پر اس کو اتارنا اس لیے میرے محترم دوست اور بزرگوں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اس ایمان کو بنایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر بنایا اس ایمان کو پکایا تھا انہوں نے ایمان کو بنایا اللہ کے نبی کی بات پر بھی پکا یقین اس دعا پر بھی یقین کہ وہ دعا میں نے پڑھ لی تھی جس کی وجہ سے مجھے پکا یقین تھا کہ تمام حوالے سے ہمارا پولیس بچائے گا اللهم انت ربي لا اله الا انت عليك توكلت وانت رب العرش الكريم في دعائي دعا کا ایسا یقین تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا یقین یقین کی بنیاد کے اوپر کہ تمام وادی سے تمام مصیبتوں سے پریشانیوں سے اللہ بچائے یقین جن کی گہرائیوں کے اندر اترتا ہے اور اللہ کی ذات پر اس کا یقین بیٹھ جاتا ہے تو فرمایا کہ اس یقین کی بنیاد کے اوپر اللہ رب العزت جو ہے سب سے پہلے اس کے ایمان کو بنا کر اور ایمان جب بنتا ہے تو پھر اللہ کے احکام اس کی زندگی میں آتے ہیں سے مستقل محنت کی ہے اور ایمان کو بنایا ہے اور ایمان کے بارے میں بھی فکر مند ہے اللہ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت میں رہتے تھے اور اتنے فکر مند اتنے فکر مند صاحبہ آتے جی۔ اور راستے کے اندر یہ کہتے ہوئے آ رہے ہیں کیا کہتے ہوئے آ رہے ہیں حنزلہ تو منافق ہو گیا حنزلہ تو منافق ہو گیا راستے میں کون تعالیٰ کون ہوا کا صدیق جس کے اوپر آسمانوں سے سلام آتے ہیں جس کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے سارے کا حق ادا کر دیا لیکن ابو بکر صدیق کا میں حق ادا نہ کر سکا جس کا حق اللہ خود ادا کر جس کے لیے جنت کے آپ کو دروازے سے پکارا جائے گا رہے جو اللہ تعالیٰ کیسی قربانی ہے کہ گھر کا سارا سارا سامان اللہ کے دین کے خاطر قربان کر دیا گھر کے اندر کوئی چیز نہیں چھوڑی اور تاپ کا کپڑا پہننا ہے اور اس کے اندر بھول کے کانٹے کے ذریعے اس کو بند کیا ہے تو اللہ کو وہ آتے نہیں انہوں نے پوچھا کیا بات ہے فرمایا میں تو منافق ہو گیا میں تو منافق ہو گیا آپ کیا ہے وسلم کی مجلس میں ہوتا تو جہنم میرے سامنے ہوتی ہے اور جہنم میرے سامنے ہوتی ہے اور جب سے ہٹ جاتا ہوں اپنے گھریلو زندگی کے اندر جاتا ہوں جی بچوں کے اندر چلا جاتا ہوں تو اس کے اندر پھنس جاتا ہوں گویا وہ کہتی ہے چلی جاتی ہے وہ کہتے ہیں باقی نہیں رہتی ہے تو سب سے پہلے خلیفہ کے بعد یہ بات تو مجھ میں بھی ہے کہ جب تم میری مجلس میں ہوتے ہو اور وہ کہتی ہے اگر تمہاری باہر ہو باہر بھی ہو تو فرشتے تمہارے راستوں میں تمہارے بستروں پر نقصان ہے کیا کہتے ہیں یہ بات تو کبھی کبھی اس لیے میں وہاں پر نے ایمان کو سیکھا مان کو بنایا تھا ایمان کے بارے میں فکر مند تھے اس سے ہمیں بھی مطالبہ ہے ہمارے سے بھی مطالبہ ہے اللہ کی طرف سے کہ وہ ایمان جو صحابہ کا ایمان ہے جب ایمان کرے گا تو پھر چڑتے کوئی نہیں ہے اندھیرا ہے کوئی نہیں دیکھے گا کیا کہنا اس وقت دیکھنے نہ دیکھنے کا کوئی معاملہ نہیں ہے اس وقت اللہ کا حکم کمرہ اللہ کا حکم چکا اس لیے میرے عزیزوں میرے بھائیوں سب سے بڑی بنیادی چیز کہ ہماری زندگی کے اندر ہمارے دلوں کے اندر ہمارے دلوں کی گہرائیوں کے اندر ایمان ایمان رہتا ہے تو پھر اللہ کے احکام ادا کرنا آسان ہو جائے اور ایمان بنتا ہے ایمان کی محنت کرنے سے ایک آدمی آئی اور یوں کہ مجھے نماز نہیں آتی رہی اردو نہیں آتا مجھے ذرا سکھا دو نماز پڑھنا بھی سیکھنا ضروری تھی نماز اللہ ایک حکم ہے تو فرمایا کہ نماز سیکھتا ہے لیکن انسان کو سب سے پہلی چیز سیکھنے کی کوئی چیز ہے تو وہ ایمان ہے اور ایمان والے کی قیمت اللہ کے نزدیک کیا ہے ایمان والا کتنا قیمتی ہے زمین و آسمان سے زیادہ قیمتی ایمان والا ہے ایمان والا جب تک زمین کے اوپر ہے اللہ رب العزت جو ہے سات زمین اور سات آسمان کے نظام کو چلائے زمین اور سات آسمان کے نظام کو اللہ رب العزت چلائے کہ سورج اپنی جگہ سے نکلے گا اور سورج جو ہے اپنی جگہ کے اوپر غروب ہوگا دن ہوگی رات ہوگی जमीनों से अल्लाह गल्ला उड़ाएंगे आसमान से अल्लाह बारिश बरसाएंगे लोगों के कारोबार चलेंगे किसकी बिना के ऊपर ईमान वाले की दुनिया के ऊपर अल्लाह अल्लाह कहने वाले की बिना के ऊपर अल्लाह सारा निजाम चलाएंगे نظام کوئی دنیا کا بڑا انسان نہیں چلا کوئی بادشاہ نہیں چلا یہ نظام تو اللہ کے کنٹرول میں اور ایمان والے کی بنیاد کے اوپر اللہ چلا رہے ہیں جس دن ایمان والا نہیں رہے گا ایک اللہ کہنے والا باقی نہیں رہے گا اللہ رب العزت کو اس دنیا کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی اللہ آسمان کو پھاڑ دیں گے زمین کو ریزا ریزا کر دیں گے پہاڑ ہوئی کے مان گریں گے اللہ تیار ہو جائے ہماری قیمت کو ہم سمجھے کہ اللہ کے نزدیک ہم کتنے قیمتی ہیں ہمارا مقام کیا ہے ذرے برابر ایمان کو بچا کے لے جائیں گے تو اللہ میں کیا دے گا ذرا سوچے ایک آدمی کو یوں کہا جائے امریکی کا آدمی ہے وہ اور اس کو یوں کہا جائے کہ بھائی مجھے جو ہے امریکی کے اندر جتنی ساری خراب ہے امریلی کی ویرم کا میرا گام کی ساری زمین تجھے دیا جتنی ہے ساری ساتھ یہ ساری زمین کا مالک تو اور اس کے اندر جتنی ٹو ویلر بائک ہے ٹو ویلر وہ ساری ساری کے جتنی ساری فور ویلر ہے وہ بھی ساری کی ساری تھے اور جتنے لوگوں کے پاس بینک بیلنس ہے بینکوں کے اندر وہ بھی دے رہا گھر کے اندر جتنا ہے وہ بھی دے رہا جتنے مکانات ہیں سارے کے سارے تیرے گاڑیاں بھی تیری زمینیں بھی تیری مکانات بھی تیرے جتنی پراپرٹی ہے ساری کی ساری تیری اور گھروں کے اندر جتنا سونا ہے جس کے پاس جتنا بھی وہ بھی سارا کا سارا تیرا جتنا چاندی ہے وہ بھی سارا کا سارا تیرا انسان کو ایسا کہا جائے تو انسان کیا کرے گا ہاں؟ کیا کہے گا میرے نیتا اس کا سکھ تو کھول گیا اتنا بڑا ماندار نہیں بن گیا ہم نے بنایا اب اندازہ لگاؤ یہ تو صرف برمھاؤ کی بات ہے اس کے اوپر اتنا وہ خوش ہو جائے گا بعض لوگوں کے دن پڑ جائیں سن لے اللہ رب العزت کا بڑا ایمان بچا کر لے جائے گا اس کے اوپر اللہ مجھے جو ہے دنیا سے دس پوری بڑی جنت ادا فرمائیں گے وہ جنت کے اندر کیا کیا نعمتیں ہوں گی انسان سوچے انسان اس کے اوپر غور کرے اتنی بڑی جنت اس دنیا سے دس پوری بڑی جنت اللہ ادا فرمائیں گے اللہ کو ایک ماننا اسی کی عبادت کرنا اسی کے سامنے جھکنا اسی کے سامنے اپنی حالتیں پیش کرنا وہی ہمارا رب ہے وہی ہمارا پالن ہار ہے ہماری ساری ضرورتیں اس کے سامنے رکھنا کہ یہ ہے اللہ محمد رسول جیسے محنت ہے اور محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے باہر کی محنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے ناطے جناب رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کی سنت اور شریعت اپنی زندگی کے اندر لانا اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا صبح سے لے کر شام تک کی زندگی پیدائش سے لے کر موت تک کی زندگی سر کے بعد سے لے کر پاؤں کے ناخور تک کی زندگی شادی بیاہ میں موت معیت میں اپنے گھریلو زندگی میں بازار والی زندگی میں کھیتی باڑی والی زندگی میں کاروبار والی زندگی میں ہر لائن کا دین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آئے وہ ہماری زندگی کے اندر لانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت ہماری زندگی میں آئے ہمارے گھر والوں کی زندگی کے اندر آئے مقصود یہ ہے آج ہماری زندگی سے سب سے بڑی چیز ادار ختم ہو ہوئے ایک انسان مسجد میں آ رہا ہے لیکن مسجد میں آنے کی سنت رشتےدار نہیں ہے جب رشتے ہوتا ہے تو انسان مسجد میں جا رہا ہے اگر بایا پاؤ کا داخل ہو گیا تو اور اللہ کی طرف ہو جائے گا یہ میرے ایک اللہ کی نبی کی سنت چھوٹ رہی ہے یہ ہو نہیں سکتا یہ اور مسجد کے اندر جانا تو راہے پاؤں سے جانا انسان کا استعداد ہوگا تو پناہ کے ادارے پاؤں سے داخل ہوگا جناب رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کی سنتیں ہماری زندگی میں آئے اس کے مطابق اپنے گھروں کے اندر رہے اپنے بی بچوں کے سامنے ماحول بنانا ہے اپنے گھر کا ماحول جب بنے گا تو فرمایا کہ سنت اور شریعت زندگی کے اندر کہ اپنے گھروں کے اندر آئے گی فرمایا کہ یہ گھر جیسے مدینے کے اندر مسجد نبی کے کے اندر جو مکانات کے صحابہ کے ایک ایک گھر جو ہے یہ نمونہ ہمارا گھر آئیے آئیے نمونہ بنے بستی کے اندر اس کی چرچا ہو کہ فلاں گھر جو ہے ہمارا دیندار ہے اس کے بچے کو دیکھے تو سنت اور شریعت کے ساتھ ہمیں نظر آتے ہیں محنتیں ہوتی ہیں تو پھر گھروں کے اندر بچوں کے اندر بھی دینداری آتی ہے سنت والی زندگی اس کے اندر بھی آتی ہمارے علاقے کے اندر ایک مسکرات جو ہے ان کے گھروں کے اندر تین ماحول ہیں روزانہ گھر کی تعلیم کے ذریعے بچوں کو زندہ بنانے کے بچوں کو سکھایا کیا سکھایا یہ سات سال کے بچے ہیں ایک سات سال کا ایک آٹھ سال کا اسکول کے اندر سے وہاں لینے کے لیے آتی ہے اسکول لے جانے کے لیے اب یہ ماں جو ہے اپنے بچوں کی تربیت کر رہی ہے سننا کے سکھا رہی ہے بیٹا دیکھو تم اسکول جا رہے ہو گھر سے جب نکلیں گے تو سلام کرتے نکلیں گے بسم اللہ کا طرف تو پڑھ کے نکلیں گے سواری کے اندر جب سوار ہوں گے تو دانا پاؤں داخل کر کے سرحان لہی سفا کریم دعا پڑھتے ہوئے جائیں گے اور اپنی بیگ جو ہیں کیونکہ بچے ہوتے ہیں تو پیچھے لٹکاتے ہیں اور وہاں کے اندر آپ کے یہاں بھی ہوں گے آٹو کے اندر تو وردی لگا دیں اسکول کی ایک ایک کے اندر نہ جانے بیس بیس پچیس پچیس بچوں کو ڈالتے ہیں اس میں تو ماں سکھا رہی ہے کہ بیٹا دیکھ وہ بیگ جو ہے جب اندر جائے گا تو وہاں کے اندر بیٹھنے کے لیے تو بیگ ہاتھ میں لے تو اندر جائے گا تو تیری بیگ پیچھے ہوگی تم بیٹھنے جائے گا تو کسی کو لگ جائے گا تو کسی کو لگے گا تو تکلیف ہوگی اور اللہ کے نبی نے کسی کو تکلیف دینا حرام کرا کون سکھائی تمہارے سکھایا سندر سکھائی کیسے جانا اور دعا جو ہے وہ بچے روزانہ زور سے پڑھتے تھے جیسے ہی جاتے تھے تو روزانہ زور سے اب اندر میں بیس بائیس بچے روزانہ سن سن کے ان کو بھی دعا یاد ہو گئی ایک ماحول ہے سنتوں کے مطابق اور جب بیگ جو ہے وہ لے لیتے ہیں اور بیگ کتنی وزن دار ہوتی ہے سب کو پتا ہے اپنے یہاں تو اسکول کے اندر بڑی وزن والی بیگ ہوتی ہے وہ بچارا کیسے ویسے اٹھاتے اب جو وردی لگاتا ہے وہ ڈرائیور ارے بیگ کیوں نکال دی تو کہا میری امی نے منع کیا کسی کو لگ جائے اس کے لیے تو اس کو پہلے رکھنے کے پھر بعد میں بیٹھیں گے کہ یہ جب ہوا سنت اور شریعت والی زندگی کے مظاہرے گھروں کے اندر ہوئے اپنے بچوں کے اندر کیا ہے اور یہ چیزیں پھر وہ بچے بچے بچے ہوتے ہیں اس کے چرچے ہوتے ہیں پھر بچیوں کے اندر گھر جاتے ہیں اپنے گھروں کے اندر سناتے ہیں اپنے ابا کو اپنی امی کو کہ فلاں جو ہے نا فلاں بچہ وہ ہماری گاڑی کے اندر آتا ہے سواری کے اندر امی جان سواری کے اندر بیٹھتی ہوں دعا پڑتا ہے مجھے بھی آ گئی جس کی اماں سنتی ہیں اس کے ابا سنتے ہیں اس کو دنوں کے اندر چوٹ لگتی ہے اور ہمارے گھروں کے اندر تو کچھ بھی نہیں یہ ماحول کی کوئی ذکر ہی نہیں کہ یہ یہ جب ہوتا ہے سندر اور شریعت سے گزار کے اور اپنے گھروں کے اندر چندائی بنانے کا جب ماحول کی محنتیں ہوتی ہیں تو پھر اس کے چرچے اپنی بستیوں میں ہوتے ہیں پھر ماں باپ کی فکر کرتے ہیں اس لیے ہماری زندگی کے اندر جناب رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کی ایک ایک سنت اپنی زندگیوں میں اور سنت جب زندگی کے اندر آئے گی تو میرا مطلب دوستوں ضرور ان سنتوں کے ذریعے اللہ اللہ نبی صلی علیہ وسلم کی سنت اور ہمیشہ پر زندگی ہماری بنتی چلی ہے گھر میں آوے تو کیسے آوے گھر سے باہر نکلے تو کیسے جاوے مسجد میں آوے تو کیا سناتے ہیں مسجد سے نکلے تو کیا سناتے ہیں بازار کے اندر جاوے تو کیا کرے چیز ہماری زندگی کے اندر ہم سیکھیں اور اپنی زندگی کے اندر لانے کے لیے اس کی محنتیں یہ کب ہوگا کہ اپنی زندگی کے اندر سب سے پہل کریں گے پھر اپنے گھروں کے اندر اسے فرمایا کہ سب سے پہلے بنیادی چیز اپنی ذات ہے پھر اپنا گھر ہے کے لیے جو ہے دونوں چیزیں لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دونوں کلمے کے وجود ہے فرمایا کہ ایک اللہ رب العزت کو پہچاننا اللہ کو ایک ماننا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی کو نبی ماننا یہ ہے ایمان جسے پاک میں آتا ہے نا جس کا شروع کریم اللہ نرما ہو اور جس کا جس کا آخر کریم اللہ نرما ہو وہ جنت میں جائے اس کی محنت اور ایمان کے بعد قبر کے اندر سب سے پہلا جو مطالبہ ہوگا سوال ہوگا وہ کس کا نماز کا نماز اللہ کے حکام جیسے حکم ہے اور نماز جو ہے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو توفہ کیا ہے اور نماز چھوڑنا فرمایا کہ سب سے بڑا گناہ سب سے بڑا گناہ اکبر کبائر کہا گیا ہے سب سے بڑا گنا کہا ہے انسان چوری کرے تو اس کو گناہ سمجھتا ہے شراب پی اس کو گناہ سمجھتا ہے جھوٹ بولے گناہ سمجھتا ہے لیکن فرمایا ہماری بستیوں کا حال یہ ہے کہ بستیوں کے اندر نمازوں کی تعداد کم ہے نمازوں کی تعداد کم ہے ہماری بستیوں کا حال یہ ہے کہ بنا کے مسجدیں پڑی ہوئی ہیں ہر آدمی یہ کہے گا کہ ہمارے یہاں نماز بیس فیصد پر فیصد اس سے زیادہ ہے نماز ہے نماز کے فضائل ہمارے سامنے ہو کہ نماز پڑھنے کے اوپر اللہ کیا دیں گے سے بات میں آتا ہے کہ آدمی جب پانچوں وقت کی نماز کا اہتمام کرتا ہے اہتمام نماز کے اوپر اللہ کے بارے ایسا نہیں کہ آج ہم نے پڑھی چار پانچ دن تو پڑھتے رہے اس کے بعد چھوڑ پھر پڑھتے ہوئے پھر چھوڑ دی اس کے اوپر اللہ کے بارے نہیں اہتمام نماز کے اوپر اللہ کے بارے ہیں نماز کے اوپر اللہ کیا دیں سب سے پہلے تو اللہ رب العزت رزق کی تنگی کو دور کر دیں ایسا نہیں ہے ہمارے یہاں پریشان ہے اللہ رحمیٹر دور کر دیں گے اللہ رحمتہ رکھ دیں گے تو ہم کیا سمجھتے ہیں برکت کو जब स्त्री के अंदर हमें किसान की खेती में दुकानदार की दुकान में कारोबार की कारोबारी में तारी अपनी तजारत में तो क्या समझता है एक साथ दस पंद्रह आंखा होनी चाहिए दस पंद्रह मीडिया इसको बरकत समझते हैं इसको क्या समझते हैं बरकत समझते हैं वो पैसे आए इसको बरकत नहीं है ہمارے ہیں برکت کی میری مثال کے طور پر ایک انسان کے جیب میں پانچ سو روپیے ہاں۔ اس نے جو ہے وہ پانچ سو میں سے گھر کے اندر کو بیمار ہو گیا گھر کے اندر کو بیمار ہو گیا اب اس نے تھوڑا سا سکا نماز مات اور اس کے بعد وہ اسپتال گیا تو اسپتال کے اندر گیا اس کو چیک کیا گیا سب کچھ نارمل رپورٹ آیا سو روپئے میں کام بن گیا کتنے میں کام بن گیا اس کو کہتے ہیں کم خرچوں میں اس کا کام بن گیا ورنہ اسپتال کا بھی معلوم ہے آپ سب کو ہزاروں روپئے انسان کے نکل جاتے ہیں اس لیے فرمایا کہ سب سے پہلے چیز اہتمام نماز کے اوپر جو ملے گی کی تنگی اللہ دور کر دیں گے اللہ آسانی والی اس کو دیں گے آسانی والی روزی تو اللہ سب کو دیتے ہیں ماننے والے کو بھی نہ ماننے والے کو بھی اللہ سب کو روزی دیتے ہیں اللہ کسی کو بھوکا نہیں رکھتے لیکن سنا کی آسانی والی روزی سہولت والی روزی برکت والی روزی اللہ اس کو دیں گے ہمارے بڑے اس کی مثال دیتے ہیں ایک مرغی ہوتی ہے مرغی جس کو کرنا ہے کہ ایک انسان نے دانے ڈالے ایک جگہ کے اوپر یا کٹوری میں رکھنی ہے تو کیا ہوگا ایک جگہ پر مرغی جو ہے وہی ایک جگہ پر جلدی جلدی دانا کھا لے گی کم وقت میں پورا ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا اور ایک پھیلا کر ڈالے گا تو مرغی یہاں دانا کھائے گی کھاتے کھاتے اس کو زیادہ وقت لگے گا تو فرمایا کہ اللہ رشت کو روزی سب کو دیتے ہیں لیکن اہتمام نماز کے اوپر اس کو ایسی روزی دے کے جہاں ایک جگہ اس کو مل جائے اور دوسری چیز کیا دیں گے اللہ رب العزت اہتمام نماز کے اوپر قبر کا کوئی معمولی چیز ہے کسی قبر سے گزرتے تو اس طرح ہوتے اس طرح ہوتے کسی نے پوچھا کہ آپ جنگل اور جنگل کے سے اتنا نہیں ہوتے جتنا قبر سے تو کیا فرمایا کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے اگر اس سے کوئی پار ہو گیا تو ساری منزلیں آسان ہیں اور اس کے اندر کوئی پھنس گیا تو ساری منزلیں دشوار قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جنت کے گھروں میں سے گڑا قبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر سے پناہ مانگی قبر کے عذاب سے پناہ مانگنا یہ آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے جب ایک نیک انسان اللہ کی فرما برداری اور کہا کی زندگی گزار کر آجا آجا آج تو میرے حوالے ہوا ہے میں تیرے ساتھ کیا اس نے سلوک کرتی ہوں آج تو دیکھے آج تو دیکھے اور اس کی جہاں تک نظر پہنچتی ہے جنت اس کے لیے کھول دیا اور اس کے لیے کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں جس کے ذریعے ٹھنڈی ٹھنڈی آتی رہتی ہیں اس لیے دوسری چیز کی اعتماد نماز کے اوپر اللہ رب العزت قبر کے عذاب کو ہٹا دیں گے اور تیسرا سے اللہ رب العزت جو ہے بجلی کی طرح پار کر پندرہ سو سال کا وہ راستہ ہے کمرہ سال پندرہ سو سال کا اور وہ راستہ پانچ پانچو سا چڑا سو سا سیدھا پانچ سو سا سات اور تلوار سے تیز ہے بال سے باریک ہے اس کے اوپر سے گزرنا ہوگا نیچے جہنم بیچی ہوئی ہوگی اندازہ لگا یہاں سے جانے میں کتنے گھنٹے لگتے ہیں ارے بولو کتنے گھنٹے لگتے ہیں پٹنا بنتے رہتے ہیں کتنی بار پھینکنا پڑتا ہے اپنے ضروریات کے لیے انسان آپ لوگ گھنٹے کے اندر ایک جگہ پر بیٹھ کر نہیں جا سکتا اس کو بار بار اٹھنا پڑتا ہے اپنی حالت کے لیے اٹھنا پڑتا ہے اپنی ضرورت کے لیے اٹھنا پڑتا ہے یہ پندرہ سو سال کا راستہ انسان کیسے طے کرے گا سوچے انسان جس کو آواز ہاتھ میں دیا جائے گا وہ تو خوش خورم لوگوں کو دکھانا پیے گا میں کامیاب ہو گیا میں کامیاب ہو گیا جیسے بچہ اسکول کے اندر پڑھائی کرتا ہے اور دسویں میں یا بارہویں میں وہ پاس ہو جاتا ہے تو وہ فرمایا کرتے گھر کے اندر سب کو دکھاتا پیتا ہے کہ دیکھو میرے بچے پرسن آئے اچھے ٹکائے میں اے گریڈ آیا اے پلس گریڈ آیا بتاتا ہے اور خوش ہوتا ہے بازی گھر تو وہ ہوتے ہیں جو مٹھائیاں بھی لاتے ہمارے چھوکروں سے نا پاس تھی گئے تمہارا نمبر ہے تو آئے نا خوشی میں مٹھائی بھی جاتی اور اہتمام نماز کے اوپر پانچویں چیز جو ملے گی فرمایا ہے اللہ رب العزت حساب کتاب سے اس کو محفوظ رکھے اور جس کا حساب اللہ نے نہیں لیا انسان جو ہے گر کا حساب نہیں دے سکے گا اپنی زندگی کا حساب دے لیا انسان نہیں دے سکے گا اس لیے فرمایا پانچ سوال اللہ رب العزت جو کریں گے انسان کے قدم وہاں تک اس کے نہیں ہٹیں گے جب تک اس کا معقول جواب نہ دے دے اس میں سے اس کی ایک پوری عمر پوری زندگی کا حساب ہوگا یہ عمر کس مشغلے میں ختم کی ہے جوانی جو اللہ نے دی ہے وہ جوانی کے بارے میں اللہ حساب لے گا میں نے تجھے جوانی دی تھی بات کہاں ختم આપણી જવાની જવાની છે گجراتی میں શું કહેવાય જવાની જવાની છે એ کی કે નહીં اور انسان اسی جوانی کے اندر اللہ کی عبادت کرے اللہ کے سامنے جھکے اللہ کے سامنے سے ہو اللہ کی عبادت میں اپنا وقت گزارے دن کی محنتوں میں اپنے وقتوں کو لگاوے لوگوں کی خوشامدیں کرے مسجدوں کو آباد کرنے کی محنت کرے یہ جوانی اللہ لیے کہ جب محنت ہوں گی اپنے علاقوں میں اور مسجدوں کو آباد کرنے کی کہ ہماری مسجد میں نمازی بڑھے اس کے لیے آدمی جب فکر کرے گا لوگوں کے ساتھ خوشامد کا پہلو اختیار کرے گا لوگوں کو نماز میں لانے کی فکر کرے گا اللہ رب العزت اس کی محنت کو ضائع نہیں کرے گی મહેનત એવો કીધો મસ્જિદ આબાદ હોય बाजी मरतबा शैतान जो है धोखे में डालता है क्या करता આપણે કેટલી વાર દાવા દેવા જવું એને ખબર જ છે ને અદાન થાય તો નહીં ખબર નમાઝ પડવા હરિયાલ સલાહ હરિયાલ સલાહ રોજ નહીં કઈ મોતી સાહેબ તે નમાજ પડવાની છે یہ تو خبر اچھا آپ لوگوں مجھے کیوں ہوں یہ شیطان دھوکے میں ڈالتا ہے پھر سب کو پتا ہے لیکن فرمایا کہ ترغیب دینا ہمارا کام کیا ترغیب اس کام میں ترغیب سمجھانا ہے ہم لوگ وہاں اجتماع کرتے کرتے یہاں ہیں ایک جگہ کی کارگزاری جیسا آپ کے یہاں بھی کارگزاری ہوئی ویسے کارگزاری ہوئی تو کارگزاری کے اندر پوچھا گیا نمازوں کی فیصد کہ بھائی آپ کے یہاں کتنی مسجدیں ہیں اور نمازوں کی فیصد کیا ہے تو ایک آدمی کھڑا ہوا اور یوں کہا ہمارے یہاں دس مسجدیں ہیں کتنی مسجدیں دس مسجدیں ان دس مسجدوں کے اندر دسوں دس مسجدوں میں سو فیصد نماز کتنے نمازی بھائی کتنے نمازی یہ کوئی میں انداز نہیں کروں گا یہ حقیقت ہے انہوں نے کارگزاری سنا ہے یہ کیسے ہوا کہتی یہاں سو فیصد نمازی مسجد کے اندر کہ پورا مجمع جو ہے فرمایا کہ مسجدوں میں آیا تو مولانا نے سوال کیا بھائی تم سو فیصد نمازی کس کو کہتے ہیں شوہر میں اثر میں آ جائے گا کہ نا کہ فجر کی گنتی گنتے ہیں ہم لوگ کس کی فجر میں پھر ہمارے بڑے نے سوال کیا کہ بھائی تمہارا تو مردوں کا حال ہے مستورات کا کیا ہے کہ مستورات ہم سے زیادہ فکر مند ہے کہ ہمارے پورے علاقوں میں جو دس مسجدیں ہیں ان اطراف کی جو مکانات ہیں یہ تمام مستورات جو ہے اس میں سے کوئی بھی نہیں نمازی نہیں ہے یہ ماحول کہاں سے بنا ہے کاغڑا کی کیسے ہوا کہ محنت کرنے سے ہوا فکر کرنے سے ہوا دعا مانگنے سے ہوا کہ مسجدیں آباد ہو رہی سو فیصد نمازی مل رہے ہیں ان کے سامنے فرمایا کے پرائڈ ہیں نمازوں کے نماز کے اوپر اللہ کیا دیں گے وہ ہے جس کی وجہ سے فرمایا کہ ساری کی ساری بستی کے مکانات کے اندر ایک ایک بالغ مرد جو ہے مسجدوں میں جا کر نماز کا اہتمام کر رہے ہیں اور مستورات اپنے گھروں کے اندر اہتمام کر رہی ہیں اب جن مردوں کا یہ حال ہو اور جن مستورات کا یہ حال ہو اس کے بچے بھی کیسے نکلیں گے جس کے بچے بھی نمازی بنیں گے نہ کہ یہ ماحول کی وجہ سے بچے بھی دیندار بنیں گے یہ بھی نمازی بنیں گے اس لیے میرے عزیزوں میرے بھائیوں میرے پیاروں ہماری مسجد کے اندر سو فیصد نمازی بنے اس کے لیے ہم محنتیں کریں ہم فکر نہ ہو جاؤ اپنے آپ کو جگاؤ اور نماز بھی کیسی پڑھے کہ وہ نماز جس نماز فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز پڑھتے کیسی نماز پڑھو اللہ کے نبی نے فرمایا جیسے مجھے پڑھتا دیکھتے تھے ایسی نماز عبد اللہ اپنے زبیر اللہ تعالیٰ کیسی نماز پڑھتے تھے گویا ایک کل گھر دی ہو ان کے اندر ایک کیل گھر دی جاتی ہے وہ حرکت کرتی ہے کہ نہ ایسی نماز حرکت نہیں ہوتی ان کی نماز کے اندر کہ ایسی نماز پڑھتے تھے ایسی نماز پڑھتے تھے کوئی پرندہ یہ سمجھتا تھا کہ کوئی کھمبا ہے اور آ کر بیٹھ جاتا کیا کرتا آ کر بیٹھ جاتا حرکت نہیں ہوتی تھی ان کی نماز کے اندر ایسی نماز معاشرہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں ہے ارے رومان رضی اللہ تعالیٰ میری والدہ نماز پڑھ رہی جب صدیق رضی اللہ تعالیٰ میں بیٹھے ہوئے تھے اور وہ تھوڑا نماز میں ہلنے لگے لئے صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے زور سے ڈانٹا زور سے ڈانٹا وہ میرے رضی اللہ تعالیٰ نے کہتی ہے میں نماز توڑنے کے قریب قریب ہو گئی ڈر کے مار اور صدیق رضی اللہ تعالیٰ بولے نماز میں یہود و نسارا کی طرح ہلے نہیں نماز تو سکون کے ساتھ پڑھنے کی چیز ہے اطمینان سے کھڑے رہ کر پڑھنے کی چیز ہے جہاں دیکھنے کو کہا گیا وہاں دیکھ کر پڑھنے کی چیز ہے اس کے ارکان سے ہی ہو اس کے اسکار سے ہو کہ جس نماز کے اوپر اللہ کے ہیں کون کون ارادہ کرتا ہے کہ ماشاء اللہ میرا تو اچھا گمان ہے کہ سارے لوگ نمازی ہوں گے آج سے ہم جو ہے مرتے دم تک تقبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھیں کون کون ارادہ اپنے گھروں کے اندر محنت کر کے اپنے گھر والوں کو بھی نمازی بنانے کی فکر کریں گے اپنے محلے پہ بھی محنت کرتے ہوئے سارے لوگ نمازی بن جاوے اس کے لیے خوشامد کا پہلو اختیار کرتے ہوئے لوگوں کو ترغیب دیں گے لوگوں کو نماز کے پڑھنے کے اوپر فضائی بتائیں گے اور نماز جو مسجد جو ہے نمازیوں سے بھر جاؤ اس کی محنت کریں گے کہ جو شخص چالیس دن اس طرح نماز پڑھے کہ تقدیر والا اگلا نہ ہو اس کو کیا ملے گا تو پروانے ملیں گے کس کے اوپر ایسی طرح نماز پڑھے کلاس کے ساتھ کہ نہ ہو اس کے اوپر اللہ رب العزت دو پروانے دیں گے ایک تو جہنم سے چھٹکارے کا دوسرا نفاق سے بری ہونے کا اب اللہ نے کتنی چیزیں بنائی ہیں جیسے ایک دنیا بنائی ایسے ایک آخرت بنائی جیسے مرد کو پیدا کیا تو عورت کو پیدا کیا سب نے ویسے ہی اللہ رب العزت نے جہنم بنائی تھی جنت بنائی تھی اب آپ بھی جہنم سے چھٹکارا ہو گیا تو کہاں جائے گا جنت اس کے اوپر ملے گا بھائی کے ساتھ چالیس دن تکبیر اولا رمولہ پاک اس کے اوپر ملے گی کس کے اوپر ہمارے بڑے اللہ والے کی بڑی بڑی مثالیں ہیں ایسے ایسے لوگ جن کی چالیس چالیس سال تک تکبیر اولا املا پاپ نہیں ہے ایسی تو ہم بھی نہیں گئے آدمی جیسی نیت کرتا ہے اللہ رب العزت ایسے فیصلے کرتا ہے آدمی کی نیت کے اوپر اللہ رب العزت اس کو دیتے ہیں اس لیے جو ہے نماز ہماری زندگی میں آوے ہمارے گھر والوں کی زندگی میں آوے اپنے محلے میں آوے کی زندگی کے اندر ہماری بستی کے اندر کوئی بھی نمازی نہ رہے سو فیصد نمازی بن جائے ہر چیز کا علم سیکھنا علم میں یعنی جانکاری اپنی گجراتی بھاشا میں ہو گئے ایک آدمی کاروبار کوئی کرنا چاہتا ہے تو کاروبار کا نہیں سیکھے کاروبار کیسے کرے ایک آدمی دکان کھولنا چاہے تو دکان کا دن سیکھے کہ دکان کس طریقے سے کرے کسان ہے تو کھیتی باڑی کیسے کرے سے بات میں آتا ہے سچا مانند اور القیامت کے دن انبیاء صدیقین اور کے ساتھ اٹھایا جائے دکانوں کے اندر فرمایا کہ دکاندار ہے فرمایا کہ اس نے دین سیکھا ہے تو فرمایا کہ وہ اناج کرانا کی دکان چلا رہا ہے تو جھکتا ہوا دے کیا دے گا جھکتا ہوا میرے نبی نے فرمایا جھکتا ہوا دوں گا تو اس میں گھاٹا نہیں جائے گا برکتیں ہو بات میں آتا ہے مزدور کو مزدوری کس وقت دینا فرمایا کہ اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے دینا اب ایک کسان کو پتا ہوگا تو فرمایا کہ فوراً دے دے گا اس کا پسینہ سوکھنے نہیں دے گا یہ دین ہے اس لیے ہر ایک چیز ہماری زندگی میں آوے اس کا علم کا ہونا یہ سب کچھ سیکھنا ہے فرمایا کہ یہ علم ابھی ہماری زندگی میں دکاندار ہے تو دکانداری کا علم اس کی زندگی کے اندر ہو کسان ہے تو کسان اس کی لائن کا ٹین اس کے سامنے ہو اور فرمایا ایک کپڑے کی دکان چلا رہا ہے تو کیا کرے گا جیسے ناپتے ہیں نا تو فرمایا کہ وہ کھینچ کے نہیں دے گا کھینچے گا آنے کا وہ زیادہ دے گا میٹر نہیں میٹر سے اوپر دے گا جب فرمایا دین سیکھا تو فرمایا کیا ہوا ایک سونے کا ویپاری ہے سونا گولڈ فرمایا کہ وہ بھی جھکتا دے رہا ہے کیسا دے رہا ہے جھکتا ہوا سونا اس کے بیٹے کہنے لگے بجا کئی چوکھا نے دال નથી સોનું છે એનું તો દુઃખ તો આપતા છે کہ بیٹا میں نبی نے فرما دیا جمتا ہوا ان بھی برکتی نہیں ہوگی تو فرمایا کے سال کے بعد وہ حساب کرتا ہے تو فرما وہ جبتا دینے کی وجہ سے اللہ برکتیں ڈالی ہوئی دیکھتا ہے فرمایا کہ ہماری زندگی کے اندر علم آ رہا ہو اللہ کا دھیان اللہ کا خوف ہماری زندگی کے اندر ہو ہمارے معاملات پورے ہو رہے ہوں اللہ کا ذکر ہم کرے قرآن کریم کی تلاوت کرے مصنون دعاؤں کا اہتمام کرے مناجات کرے اللہ کے سامنے رونے والے بنے اللہ کے سامنے گڑ گڑانے والے بنے فرمایا کہ ہماری زندگی کے اندر پورا پورا مکمل تین آ جاوے اس کے لیے ہم محنت کریں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو پیدا کرنا ہمارے معاملات کی درستگی ہو ہر ایک کے حقوق ادا کرنے والے بنے پڑوسیوں کا حق بھائیوں کا حق بہن کا حق یہ سارے حق ادا ہو ہیں جب ہماری موت آوے تو کیسی آئے ایسی موت آوے کہ جب ہم دنیا سے جا رہے ہو نہ کسی اللہ کا حق باقی ہمارے ذمے ہو نہ کسی مخلوق کا حق ہمارے ذمے باقی ایسی موت میں ہمارے اندر نلاحیت کا جذبہ ہو ہر کام اللہ کی رضا کے لیے ہم کرنے والا بنے ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور نماز کے اندر چھوٹی صورت پڑھ رہا تھا کوئی آدمی آ گیا تو ہم نماز لمبی نہیں کریں گے دکھلا جی، دکھلاوے کہ نماز ہو جائے گی تو نماز اللہ کی رضا کے لیے پڑھیں گے ہر سال چار مہینے جائیں گے تو کس کے لیے جائیں گے بستیوں میں ہمارا مان سمان ہو لوگ ہماری ہاں، تو دوپہاری شادی کے ڈر ہو جائیں اس کے لیے نہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے کون راضی ہو جائے میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے ارے سرکار دیں گے تو کسی کو دکھلانے کے لیے ہمارے یہاں ایک آدمی نے امام صاحب اور موتین صاحب کو ہتیا دیا جمعہ کے لیے اور پھر بعد میں مجھے بھی کہا میں ہم نے امام صاحب نے موتین صاحب نے ہتھیار کیوں ہے دوسرے کو بھی کہہ رہا تیرا تیرا تجھے ہے تو لوگوں کو کہے گا ہم تو وہ ہیں فرمایا ایک ہاتھ سے دیں گے دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے فرمایا کہ یہ جو ہے یہ محنت سے ہی کہا جاتا ہے ہمارے اندر جو ہے کا جذبہ بھی ہو اللہ کی رضا کے لیے ہم کام کریں گے جو بھی کریں گے اللہ کی رضا کے لیے کریں گے اسی کو دکھلانے کے لیے ہماری شہرت ہو فرمایا کہ ہمارا نام ہو اس کے لیے ہم کوئی کام نہیں کریں اللہ رب العزت نے جو جان دی مال دی میں کس کا ہوں ہماری عقل سے ہم نے کمایا کاروں نے بھی یہی کہا تھا کہ تو میری عقل سے میں نے کمایا جب دینے کا وقت آیا تو انکار کر بیٹھا تھا اللہ العزت نے وہ مال اس کو ضائع کر دیا اس کو بھی زمین کے اندر کسا دیا یہ جان میرا ہے یہ بات میرا ہے یہ تو اللہ کی امانت ہے اس کو کہاں لگائیں گے اللہ کے راستے میں لگائیں گے کہ اللہ رب العزت اس کو جنت کے بدلے میں خریدا ہے کس کے بدلے میں جنت کے بدلے میں اللہ نے چار نعمتیں جو دی نا ہمیں بڑی نعمتیں ہیں جان مال صلاحیت اور وقت اور انسان کی یہ نعمت چار فرما کے ضائع ہو رہی ہے جب اس کو صحیح جگہ نہ لگائیں گے تو فرما کے نہ لگنے کی جگہ پر وہ لگ جائے پورے دن میں ہمارے پاس کتنا وقت ہوتا ہے وہ وقت فرمایا کہ نہ جانے کہاں کہاں لگ جاتا ہے چوراہوں پر لگ جاتا ہے دکانوں پر لگ جاتا ہے فرمایا کہ جس کو ہم گریبت جائیں یہ نعمت ہے اللہ کی کہ وقت کو ہم صحیح جگہ استعمال کریں محنتوں میں لگاویں لوگوں کی خوشامدیں کریں یہ جان مال وقت اور صلاحیت اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں ان نعمتوں کی ہم قدردانی کریں اگر ہم صحیح جگہ اس کو لگائیں گے اللہ رب العزت اس کے اوپر جو ہے دنیا آخرت ہماری بنائے اس کے لیے یہ محنتیں کروائی جاتی ہیں اور بار بار آبادیں لگائی جاتی ہیں نکلو نکلو گیا تو آدمی جو ہے اپنا بستر تیار کر کے جو ہے اپنی جماعت کو بنا کے اللہ کے راستے میں نکلنے کا زمانہ ہے کہ دنیا کے اندر کئی انسان ایسے ہیں جو ہر سال چار ماہ لگا رہے ہیں لگا رہے کہ نہیں لگا رہے آپ کے علاقوں میں بھی لگا رہے ہیں تو فرمایا ہم بھی قربانی دے اللہ کے راستے میں چار چار مہینے کے لیے اسی اجتماع سے ہم جو ہے اللہ کے راستے میں جائیں گے ارے جائیں گے کون کون ارادہ کرتا ہے انشاءاللہ ہم چار چار مہینے اللہ کے راستے میں جائیں گے بھائی ارادہ کرو کون کون تیار ہاں پوچھا کرو زیادہ تو کرو ہمارا کام ہے ارادہ کرنا ارے بھائی ہمارا کام کس ہے ارادہ کرنا نکالیں گے کون آپ کے نام نہیں لکھیں گے کسی کے آپ کو ابھی فوراً پکڑ کر کوئی لے جائے گا ہمارا کام تو صرف ارادہ کرنا ہے ہم ارادہ کرے اپنے ارادے کو ظاہر کرے نکالے گا تو اللہ اور اللہ جب تک نہ چاہے کوئی نکل نہیں سکتا لیکن آدمی کا ارادہ پکا ہوتا ہے تو اللہ رب العزت جو ہے وہ ارادے کو پکا کر کے بتا دے اسرائیل کے اندر جب سالی ہوا ایک آدمی جا رہا تھا ٹیلوں کو دیکھا بہت بڑے صرف دل کے اندر نیت کی کیا کیا نیت اگر اتنے برابر ہوتا تو میں سارے بنی سائڈ والوں کو تقسیم کر دیتا تو اللہ نے اس زمانے کے نبی کے اوپر وہی بھیجی کہ جاؤ اس نے ارادہ کیا ہم اس کی نیت کے بقدر اس کو جو ہے نیکیاں دے دیں گے تو ہمارا کام کیا ہے بھائی نیت کرنا کون کون ارادہ کرتا ہے کہ انشاءاللہ میں چار مہینے اللہ کے راستے میں جاؤں گا سب لوگ نیت کرو ان شاء اللہ ہاتھ تو آپ کے یہاں سے ارادہ کرتے ان شاء اللہ دیکھو بھائی اجتماع کی مجلس سے جو ہے اس کے بعد دس بجے کے بعد تاریخ کے تو سارے حضرات جو ہیں اپنے اپنے علاقے کے لوگ آئیں گے آپ کی پہچان